یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے کثیر بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حنین کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ سے جدا نہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچے پر سوار تھے جو فروا بن جزامی نے آپ کو تحفے میں دیا تھا جب مسلمانوں اور کفار کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچے کو ایڑ لگا کر کفار کی جانب بڑھنے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھا میں چاہتا تھا کہ وہ تیزی سے آگے نہ بڑھے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کو پکڑا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو آواز دو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور وہ بلند آواز والے تھے میں نے اپنی آواز بلند ترین آواز سے پکار کر کہا کیکر کے درخت والے کہاں ہیں کہا اللہ کی قسم میری آواز سن کر ان کا پلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے اپنے بچوں کی آواز سن کر ان کی طرف پلٹتی ہے اور وہ جواب میں کہنے لگے حاضر ہیں حاضر ہیں تو وہ کفار سے بھڑ گئے پھر انصار میں بلاوا دیا گیا بلاوا دینے والے کہتے تھے اے انصار کی جماعت اے انصار کی جماعت پھر اس ندا کو بنی حارث بن خزرج تک محدود کر دیا گیا اور انہوں نے کہا اے بنو حارث بن خزرج اے بنو حارث بن خزرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچے پر بیٹھے ہوئے گردن کو آگے کر کے دیکھنے والے کی طرح ان کی لڑائی کا جائزہ لیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھڑی ہے کہ لڑائی کا تنور گرم ہوا ہے پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے پکڑی اور انہیں کافروں کے چہروں پر مارا پھر فرمایا محمد کے پروردگار کی قسم وہ شکست کھا گئے کہا میں دیکھنے لگا تو میرے خیال کے مطابق لڑائی اسی طرح جاری تھی کہا اللہ کی قسم پھر یہی ہوا کہ جو ہی آپ نے ان کی طرف کنکریاں پھینکی تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی دھار کند ہو گئی ہے اور ان کا معاملہ پیچھے جانے کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بارہ